باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون حمد و ثناء اور درد و سلام کے بعد سورت الانعام کی آیت نمبر ترانوے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ احکم الحاکمین خطاب فرماتے ہوئے قرآن کے ہر قاری قرآن کی ہر ہر وہ شخص جو تلاوت کرنے والا ہے اسے خطاب کرتے ہوئے رب فرما رہے ہیں ولو ترا ادت ظالمون فی غمرات الموت کاش کہ وہ منظر آپ دیکھ لیں جب ظالم اور مجرم لوگ موت کی سختی میں ہوتے ہیں ولملا اکت تو باسو ہے کہ جب فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف دراز کر چکے ہوتے ہیں ہاتھ اپنے بڑھا چکے ہوتے ہیں اور زبان بھی چلا رہے ہوتے ہیں اخرجو انفسکم اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو اور سورہ محمد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یز ربو وجوہ وہ ہوں و ادبار ہوں خالی زبان سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اپنی روح ہمارے حوالے کرو بلکہ یضربون وجوہہم جوہ ہوم ادبار ہوں ان کے چہروں پر تماچے بھی مار رہے ہوتے ہیں وہ ادبار اور ان مجرمین اور ظالمین کی پیٹھوں کو بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اخرجو جو انفسکوں ال تجزون عذاب الہون آج رسوا کن عذاب میں تمہیں مبتلا ہونا ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آج تیرا سلا اور تیرا بدلہ عذاب الہون ہے رسوا کر دینے والا عذاب ہے بیما کن تم تقولون اللہ غیر الحق اللہ کی طرف ناجائز باتوں کو منسوب کہا کیا کرتے تھے اللہ پر ایسے جملے کہا کرتے تھے جو شایان شان نہ تھے شرک کی نسبتیں کفر کے جملے جھوٹ کی نسبتیں اللہ کی طرف وہ کن تم آن آیات ہی دستک اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں اللہ کی آیات کے سامنے تکبر کیا کرتے تھے اکڑتے تھے کہ رب کا حکم ہے جھک جا نہ جھکنا یہ اکڑ ہے تمہاری یہ تکبر تھا تمہارا کہ رب فرمائے میرے سامنے جھک جا اور تو نہ جھکے کیوں نہیں جھکا یہ تکبر ہے تیرا یہ تیری اکڑ ہے آج تیرے اس تکبر اور تیری اس اکڑ کو توڑنا ہے اللہ نے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بڑے واضح انداز میں کہ جس کو سمجھنے کے لیے نہ نہ وہ صرف کی ضرورت ہے نہ کسی گرامر کی ضرورت ہے نہ منطق و فلسفہ کی ضرورت ہے ہر عامی شخص سمجھ رہا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے اور ان آیات میں فرشتوں کی آمد فرشتوں کا ہاتھ بڑھانا فرشتوں کا چہرے پہ تماچے مارنا پیٹ کو پیٹنا زبان سے جملے کہنا یہ سب کچھ قرآن کی ان چند آیات سے سورہ محمد کی آیت انفال اور انعام کی چند آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے جبکہ وقت مرگ مریض کے پاس اس کے اہل خانہ بھی ہوتے ہیں دوست اور رشتے دار ہوتے ہیں نہ انہیں وہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ فرشتوں کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے نہ مارنا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پھر اس کا چیخ و پکار کرنا ان کو سنائی دیتا ہے لیکن رب کا قرآن ہے اللہ کا فرمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ ہے ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب کہ جو رب نے بتا دیا اس کو ماننا ہے کہ ایسا ہے ہمیں ہم سے غیب ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ایسے ہے لیکن ایسے ہے ایسے ہوتا ہے اور یہی ایمان اللہ کو درکار ہے اللہ چاہتا ہے اور یہی ایمان اس امت کا ترا امتیاز ہے ایمان بالغیب شروع پارے میں آپ دیکھتے ہیں الزین یؤمنون بلغیب اللہ متقین کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور ماتا ہے ان کا وصف ہے ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا جنت و جہنم کو نہیں دیکھا میزان سراب کو نہیں دیکھا حشر نشر کو نہیں دیکھا اس دن کو نہیں دیکھا جو یوم الجزا ہے یوم الدین ہے یوم التناد ہے یوم التغابن ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ نے بتا دیا رسول اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی طرح ان امور پر بھی ایمان ہے ایمان بالغیب جس کا کمزور ہو جاتا ہے اس امت کا جو امتیاز ہے وہ ہٹ جاتا ہے اس سے اور ایمان بالغیب کی کمزوری پھر کبھی وہ جنت و جہنم کا انکار کرتا ہے کبھی میزان و سرات کا انکار کرتا ہے کبھی نبی علیہ السلام کی مستقبل کے حوالے سے دی ہوئی پیشین گوئیوں کا انکار کرتا ہے نزول عیسیٰ کا انکار کرتا ہے دجال کا انکار کرتا ہے مہدی کا انکار کرتا ہے قبر کے احوال جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہیں اس کا انکار کرتا ہے اور ان سب کا انکار اس کی اصل وجہ اس کی ناقص فہم اور ناقص عقل ہوتی ہے کہ جس کو وہ استعمال کرتا ہے ہر جگہ اور وہ چاہتا ہے کہ ہر اس چیز کو مانوں گا جس کو جانوں گا جس کو سمجھوں گا ہر اس چیز کو مانوں گا تو یہ سوچ کہ ہر اس چیز کو مانوں گا جس کو جانوں گا جس کو سمجھوں گا تو یہ ایمان بالغیب کی نفی ہے یہ ایمان بالغیب کی نفی ہے احوال قبر موت کے بعد آنے والے احوال قبر وہ احوال ہر اس شخص پہ لاگو ہے جسے یہ قبر گڑھا نصیب ہو یا نہ ہو جس کو قبر مٹی کھود کے دفن کیا جائے یا جو فضاؤں میں اڑ جائے جسے جلا کر راک کر دیا جائے جو جانوروں کی خوراک بن جائے ہر اس چیز پر ہر اس فرد پر وہ احوال لاگو ہے جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے تو احوال قبر کا انکار بھی اصل میں اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ایمان بالغائب کی نفی اب یہ نصوص جو انسان کے لیے قرآن کی شکل میں موت کے وقت اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے ان کو بھی تو نہیں دیکھتا یہ بھی تو ایمان میں غیب میں شامل ہے لیکن اس کو ماننا اس لیے ان کی مجبوری بن چکا ہے کہ اگر اس کا انکار کریں تو ہمارا کفر ہمارے چھپے نظریات ہماری چھپی سازشیں جو اندر ہیں وہ لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی واضح ہو جائیں گی یہ تو نس قطعی قرآن کا بھی انکار کرتا ہے اب تک تو احادیث کا انکار کر رہا تھا اب قرآن کا بھی انکار کرنے لگ گیا ہے تو جس طرح اشکالات غیب کی ان خبروں پر وارد کیے جاتے ہیں وہ سارے اشکالات ان جگہوں پر بھی وارد ہو سکتے ہیں لیکن فرق یہ کہ ان کا تذکرہ محمد الرسول اللہ نے کیا اس کا تذکرہ نس قطعی قرآن مجید میں آ گیا اس کے انکار کو اب تک انہوں نے ایمان کا حصہ سمجھا ہے اور اس کا انکار کفر سمجھا ہے اس لیے یہاں انکار نہیں ہے وہاں انکار ہے انسان پر آنے والی مختلف کیفیات انسان کے مختلف گھر ہر گھر اور ہر کیفیت کے مختلف احکامات اللہ نے جو بیان کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جو کیے ہیں ہم کسی ایک گھر کے احوال دوسرے گھر پر قیاس نہیں کر سکتے ایک کیفیت اور حالت کے احوال اور احکام دوسرے کی کیفیت اور احوال پر ہم لاگو نہیں کر سکتے مثلا انسان کے قرآن و سنت کی نصوص سے پتا چلتا ہے چار منازل ہیں چار گھر ہیں پہلا گھر بطن مادر ہے ماں کا پیٹ ہے جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں یا یوحاس ان کم تم فی ریب بھی منل باس انا خلق نا کم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى اے انسان تو بانس پہ ایمان نہیں رکھتا مرنے کے بعد اٹھنے والے مراحل کو نہیں مانتا یہ کیسے ہوگا ذرا اس کو تو دیکھ کہ ہم نے پہلے بھی تجھے پیدا کیا تجھے ہم نے پیدا کیا اور کس طرح من تو تیری اول تخلیق مٹی ہے سم من نطفتن پھر پانی کی بوند اور پانی کا کترا ہے سم من آلہ پھر تو ایک لیس دار خون کے ایک قطرے کی شکل اختیار کرتا ہے سوما میں مزغاتن پھر گوشت کا تو لوتھڑا بنتا ہے مخل وغیر وغیرہ مخل کا کبھی ناکسل خلقت حالت میں ہی تجھے ہم ضائع کروا دیتے ہیں اور کبھی تیری تخلیق کو تمام مراحل پر لے جاتے ہیں لین بھائی یہ نہ رقم وانو کر فل ارحام مانشا الا اجل مسمہ ہم جب تک چاہتے ہیں تجھے تیری ماں کے رحم میں رکھتے ہیں سما نخرے جو کم تفلا پھر تمہیں ایک اور عالم دیتے ہیں جو عالم دنیا ہے اور تیرا عالم تفولت کا ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کی شکل میں تجھے دنیا میں لاتے ہیں سوما لے تب لوگوں اشدھا کم پھر تیرے مراحل ہونا شروع ہوتے ہیں تیرے آزاد مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں تیری جسمانی کیفیت میں تبدیلیاں آتی ہیں تاکہ تو اپنی جوانی کے عروج کو پہنچے وہ من کم میں یو توفا سور حج ہے سورت الحج آیت نمبر پانچ وہ من کم میں یو توفا وہ من کم میں یو رد ارض العمر بعض کو بچپن میں ہی اٹھا لیتے ہیں بعض کو جوانی میں اٹھا لیتے ہیں اور تم میں سے بعض کو اتنی عمر دیتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب اس کو اٹھا لے میں اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا رزیلی عمر تک پہنچا دیتا ہوں اس عمر کے حصے تک کہ جب انسان ہر چیز کا کسی کو محتاج ہو جائے یہ ساری میری قدرت کے مناظر ہی تو ہے ذرا غور تو کر ذرا دیکھ تو صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان چالیس دن تک رحم مادر میں نطفہ ہی ہے پھر چالیس دن بعد حالت کا ہے پھر چالیس دن بعد مزگا ہے یہ چار مہینے ہوئے چار مہینے مکمل ہوتے ہیں اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس جسد میں آ کے رو پھونکتا ہے وہ اس کا رزق لکھتا ہے اس کی موت کا وقت لکھتا ہے اس کا بد وقت ہونا یا نیک وقت ہونا لکھتا ہے چار مہینے کہ جب ہو جاتا ہے تو یہ عالم کہ اس میں روح پھونک جاتی ہے اور یہ پہلا وہ موقع ہوتا ہے جب روح اور جسم کا تعلق جڑ رہا ہوتا ہے اس سے قبل روح تو ہے جسد نہیں یہ روح اور جسم کا پہلا تعلق ہے اس پہلی منزل کے اندر اور دوسرا تعلق روح اور جسم کا اس تعلق کی کیفیت دنیا ہے اب احکام دنیا احکام دنیا میں جو ہم دنیا میں رہ کر ہم پر جو احکامات لاگو ہیں ہم وہ احکامات اس عالم پر لاگو نہیں کر سکتے جس عالم سے پہلے ہو کے آئے ہیں یا اس عالم کے احکامات کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے وہاں کا رہنا سہنا وہاں کی خوراک وہاں کا انداز سب کچھ جدا تھا یہاں دنیا کے انداز سے خوراک سے رہن سہن سے سارے معاملات وہاں کا مزاج یہاں کا مزاج بالکل بدل گیا ہے پھر اس عالم اور اس تعلق میں کہ جب روح اور جسم کا تعلق اور دوسری منزل انسان کی یہاں اس تعلق کی دو مختلف مثالیں ہیں ایک عالم بیداری ہے ہم جاگ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں ہماری روح اور جسم یہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک تعلق نیند کے عالم میں ہے جب سو جاتے ہیں اس وقت بھی روح اور جسم کا ایک تعلق ہے لیکن تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اس وقت شعور بھی ہے احساسات بھی ہے اور حیات بھی ہے پھر اس وقت حیات تو ہے لیکن شعور اور احساسات ختم ہو چکے ہیں وہ تعلق کمزور ہو گیا ہے اللہ یتوفل انفسا حین موتها یہ لم تمت فی مت فرمایا کہ اللہ فوت کرتا ہے بندے کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اللہ اس کو نیند تاری کر کے اللہ اس طرح اسے موت عطا کرتا ہے اور اس پر موت تاری کرتا ہے یعنی نیند کو اللہ نے موت کہا نیند کو بھی اللہ رب العالمین نے موت کہا کہ اس موت نے انسان کے شعور اور احساسات کو سلب کر لیا چھین لیا اس لیے یہ چھوٹی موت ہے اللہ بسم کا آموت و وہ اللہ کے پیغمبر سوتے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا موت چھوٹی موت اس لیے کہا کہ احساسات اور شعور ختم ہو گئے اب نیند کی حالت کے احکام عالم بیداری پر لاگو نہیں کیے جا سکتے اور عالم بیداری کے احکامات نیند کی حالت پہ قیاس نہیں کیے جا سکتے اگر کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے کہے عالم بیداری میں کہ میں ابھی ابھی ہر میں مکہ سے ہو کر آیا ہوں ہر شخص سننے والا اس کی خبر پر اسے جھوٹا کہے گا اسے پاگل کہے گا اگر سو گیا ہے آنکھ لگی اور اٹھ کر کہتا ہے کہ میں ابھی ابھی ہر میں مکہ کی سیر کر رہا تھا تو ہر شخص اسے قبول کر لے گا اس لیے کہ اس عالم کے احوال جدا ہے اور اس عالم کے احوال جدا ہے ایسے ہی انسان کی تیسری منزل جہاں روح اور جسد کا چوتھا تعلق جڑتا ہے وہ عالم برزخ ہے یا قبر ہے یہاں سے ایمان بالغیب شروع ہوتا ہے ہم نے عالم بیداری کے احوال کو مانا رحم مادر کے احوال کو مانا نیند کے احوال کو مانا اس لیے کہ ان کو جان چکے ہیں ان کو ہم جان چکے ہیں اب آگے قبر کے احوال برزخ کے احوال وہ ہم جان نہیں چکے یعنی دیکھ نہیں چکے سمجھ نہیں چکے صرف ہمیں بتایا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے اس لیے کہ جو جاتا ہے دیکھنے کے لیے وہ واپس نہیں آ سکتا وہ واپس آ کر نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس لیے وہ ایمان بالغیب ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہے چھوٹی موت اس پہ تاری ہے اس وقت اس عالم میں کوئی انوکھی باتیں بتائے تو مان لی جاتی ہیں لیکن برزخ کے حوالے سے قبر کے حوالے سے محمد الرسول اللہ نے کچھ باتیں بتائیں جو عقل میں نہیں آتی تو ان پر ایمان کیوں نہیں رکھا جاتا یہ ایمان بالغیب کی کمزوری کہاں لے جا رہی ہے کہ میں عالم نیند کے احوال سے خود واقف ہوں اس لیے ان پر تو ایمان رکھتا ہوں کہ خواب بتاتا ہے اس کو تو مان دیتا ہوں کہ ہاں دیکھا ہوگا بھلے وہ خر کے آدھے ہو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے احوال بتائے ایک تعلق کی کیفیات کو بیان کیا جو ہم نے نہیں دیکھی تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا ایمان بالغیب کہاں رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دنیا کی زندگی کے آخری دن میں ہوتا ہے اور آخرت والی زندگی کا آج پہلا دن ادھر آخری دن تو اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو دور آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ملک الموت اس کے سرہانے آتا ہے ایک مومن بندہ ایک بندہ مومن کی موت فرمایا کہ وہ ملک الموت اس کے سرہانے آتا ہے یہ فرشتے اس قدر خوبصورت شکل میں آتے ہیں جس کے سامنے جن کے حسن کے سامنے سورج بھی شربا جائے ہاتھ میں جنتی کفن ہوتا ہے جنتی حنوت ہوتا ہے اور آ کر کہتے ہیں اخرجی الا مغفرت من اللہ و رضوان آئیے اللہ کی مغفرت کا اعلان تیری انتظار کر رہا ہے آئیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والی جگہ تیری منتظر ہے آ جا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولنے لگو خالی کھولنے لگو تو پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے باہر آ جاتا ہے ایسے ہی مومن کی روح ٹپک کر باہر آتی ہے اور وہ فوراً اس خوشبودار جنتی کفن میں ان کو لپیٹ لیتے ہیں اور اسے اللہ کے حضور لے جاتے ہیں ہر آسمان پر آسمان کا معطر ہو جانا اس خوشبو کی وجہ سے فرشتے پوچھتے ہیں دروازہ کھلواتے وقت جب بتایا جاتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ساتویں آسمان کو بھی کراس کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اکتبو اکتبو کتاب آبدی فی الین میرے اس بندے کا نام اعمال اس کی فہرست اور تیاری الین میں کرا دو نبی علیہ السلام فرماتے پھر رب فرماتا ہے اس کو لوٹا دو زمین پہ فادو آب پھر روح کو لوٹایا جاتا ہے اس کے جسد میں ادھر آئے ہوئے فرشتے اس سے تین سوال کرتے ہیں من ربو کا وہ کہتا ہے رب اللہ وہ کہتا ہے من نبیوں کا وہ کہتا ہے نبی جی محمد وہ کہتا ہے ماں دینوں کا کہتا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے فرشتہ کہتا ہے ما کا تجھے یہ جواب کس نے سکھائے وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ ہے وہ آمن تو وہ تو میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا تھا تصدیق کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے آج اللہ نے میری زبان پر یہ جواب جاری کر دیے آواز آتی ہے فاف رسول ہو منل وہ البسو منل جنا وقت ہو لہو باپ منل جمنا بچھونا بچھا دو جنتی لباس بھی پہنا دو جنت کی کھڑکی اس قبر میں کھول کر اس کو جنت کا باغیچہ بنا دو سب کچھ کر دیا جاتا ہے پھر ایک خوبصورت شکل والا انسان اس کے پاس آ کر اچھی اچھی باتیں کرنے لگتا ہے تاکہ یہ اداس نہ ہو یہ اس سے پوچھتا ہے تو ہے کون میرے تو سب چلے گئے تو کون ہے کہاں سے آیا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا آج اللہ نے مجھے یہ شکل دے کے بھیجا اگر روح بد ہے ظالم ہے مجرم ہے تو اس کی روح کو قبض کرتے وقت کہتے ہیں یا آئیے تو ہم نفس الخبیسہ اور اس کے لیے کہا تھا یا آئیے تو ہم نفس الطیبہ اسے کہا خبی سارو او خرو جی الا سخت اللہ ہے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف آ جا اور اس کی روح کو پھر اس طرح وہ کھینچ کر نکالتے ہیں جسے کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے تار تار ہو جاتا ہے پر میں اس طرح اس کی روح کو وہ فرشتے جو انتہائی جرونی شکل میں آئے تھے اس کو کھینچ لیتے ہیں اور بدبودار سرے ہوئے تاتوں میں لپیٹ کر اوپر کھلے جانا چاہتے ہیں دروازے نہیں کھلتے واپس مار دیا جاتا ہے رب فرماتے ہیں اکتبو کتاب آبدی فی سجی ساری زمینوں کے نیچے اصل جگہ پر جو ایک محل ہے سجی اس کا نام ہے امال وہاں تیار کیا جائے اور پھر سوالات کا مرحلہ اس پر انتہائی مشکل کر دیا جاتا ہے جواب نہیں دے پاتا وہ آنے والے فرشتے جو ہتھوڑوں اور پھوڑوں کے ساتھ آئے تھے اس کا سر پیٹنے لگ جاتے ہیں جب یہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری ہاں ہے ہاں، مجھے پتا نہیں ہے فرشتہ کہتا ہے ماں تلوتا ماں تلئی تلا درئی نہ تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور نہ سمجھا جس کی وجہ سے آج تو جواب نہیں دے سکا آواز آتی ہے پاس رسول ہوں مینندار وال بسو مینندار وقت ہو لہو بابم مینندار جہنمی بچھونا بچھا دو جہنم کے لباس پہنا دو جہنم کی کھڑکی کھول کر اس قبر کو جہنم کا گڑا بنا دو جہنم کی ایک وادی بنا دو نبی علی سلاد والسلام کا یہ تفصیلی خطاب ہے اور یہ آپ نے خطاب قبرستان میں بیٹھ کے کیا تھا مسرد احمد کے اندر یہ مکمل تفصیلی خطاب ہے آپ کا جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ نے بقی الغرقد جسے جنت البقی کہا جاتا ہے وہاں ایک میت کی تدفین کے لیے تشریف لے گئے قبر کی کھدائی میں دیر تھی تو صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے پیغمبر نے وہاں جو درس دیا تھا یہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آوالا قبر ہے یہ قبر جو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے پہلی سیڑھی ہے جہاں جا کر سے اتنا عثمان خوب روایا کرتے تھے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے نبی علیہ السلام کبھی فرما رہے ہیں لوگوں ولولا اللہ تدافن آکم کما اسما اگر مجھے یہ بات نہ ہوتی کہ تم قبرستان میں مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں رب سے دعا کرتا عذاب قبر جن لوگوں کو ہوتا ہے اور چیخ و پکار ہوتی ہے وہ اللہ تمہیں سنواتا جس طرح میں سنتا ہوں قبروں قبرستانوں میں آنا چھوڑ دو گے پھر فوراً فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر اللہ کے اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے سب نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے پھر آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر تین بار فرمایا صحابہ نے بھی کہا پھر نبی نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن ہر طرح کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن اللہ ظاہری چھپے ہر فتنے سے تیری پناہ جاتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا باللہ من الدجال دجال کے من فطرت دجال دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فطرت دجال اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے بھی تو یہ کیا ہے اگر عذاب قبر کچھ نہیں تو کس چیز سے کیوں پناہ طلب کرائی جا رہی ہے کیوں ڈرایا جا رہا ہے کیوں بتایا جا رہا ہے اصل ایمان کی کمزوری ہے اور وہ ایمان بالغیب ہے جو اس امت کا ترہ امتیاز ہے یاد رکھیے ایسے وہ تمام امور وہ تمام احکم جن کا تعلق مستقبل کے حوالے سے ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں من و ان جس طرح بتایا جائے ان پر ایمان رکھا جائے اگر اس بات کو دیکھ کر ماننا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک قبر میں دو دو لوگ ہیں تین تین لوگ ہیں یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے عذاب و ثواب کا انکار نہیں ہے یہ حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک قبر میں دو ہے ایک کے لیے اسی قبر کو اللہ جنت کی وادی بنا دے دوسرے کے لیے جہنم کا گڑھ بنا دے اللہ قادر ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کی وہ نشانی ہمارے سامنے نہیں جو نبی علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیلی شخص کی بات بتائی کہ ساری زندگی جرم کرتے رہنے والا موت کلک ڈر گیا بیٹوں کو وسیعت کی مجھے جلا کر راک بنا کر ہواؤں میں اڑا دینا یا دریاؤں میں کچھ بہا دینا عدم معرفت کی بنیاد پر اس کی وسیعت بھی غیر شری لیکن بنیاد جہل تھا اور سبب خوف تھا ڈر تھا کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اللہ کو کیسے جواب رب نے اس ہوا کو حکم دیا سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ میری اس امانت کو واپس کرو جمع کر کے اسے اٹھایا اور کہا بتا تو نے یہ وسیعت کیوں کی تھی کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اڑتی ہوئی ہوا پر قادر رہی بہتے ہوئے پانی پہ قادر رہی اللہ اڑتی فضاؤں پر قادر ہے بہتے پانی پر قادر رہے وہاں سے ٹکڑے جمع کر کے اللہ نے اسے کھڑا کیا اے اللہ من خشیتک یہ میں نے کہا اس لیے تھا کہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہا پھر تجھے پتا نہیں جو مجھ سے ڈر جائے میں اسے معاف کر دیا کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے الا اللہ